حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے اور اللہ کی راہ میں غزوہ کرو اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے قتال کرو غزوہ کرو غدر نہ کرو غنیمت میں خیانت نہ کرو مقتولین کے اعضا نہ کاٹو اور نہ کسی بچے کو قتل کرو سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھ سو تیرہ